الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صورت البقرة کی ان آیات مبارکہ میں جن پر ہمارا آج کا درس بھی قدر اختصار کے ساتھ مشتمل ہے اللہ رب العزت نے دوسرے گروہ کی قرآن کریم کے بالمقابل قرآن کریم کی حقانیت اور اس کے علم کے بالمقابل انسان جن گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں ان میں سے دوسرے گروہ کی صفات ذکر فرمائی ہیں سب سے پہلا گروہ کون سا ہے متقون اور اہل ایمان جو قرآن کریم پر حقیقتاً ایمان لانے والے ہیں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ یہاں پر جو گروہ تین گروہ ذکر ہو رہے ہیں ان کا تعلق اصل میں بہت گہرا قرآن کریم کے بالمقابل اس رویے کے ساتھ ہے جو وہ اختیار کرتے ہیں اور اسی اعتبار سے ایک گروہ بنتے ہیں کیونکہ ذکر کس کا ہوا شروع میں کتاب فیہ خد للمتقین اس کتاب کے بالمقابل انسانوں کی اور انسانی طبقات کا وجود جو ہے وہ آ جاتا ہے وجود میں آ جاتے ہیں اور اس کی تقسیم ہو جاتی ہے ان تین طبقات میں سب سے پہلے اہل ایمان ہیں اور یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ بڑی عجیب صورت ہے کہ اس کے اول و آخر میں بہت ہی گہری مناسبت اور توافق ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے شروع میں جو آغاز ہوتا ہے وہ ایمان کے بیان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اور یہ تمام جو سیغے ہیں یہ فعل مدارے کے سیغے ہیں یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة اور اسی طرح سے وہم بالآخرت یوقنون تو یہ تمام سیغے جس میں حار اور استقبال دونوں ہیں کہ ان کے جو ایمان کی کیفیت ہے اور ایمان کو شروع میں ذکر کیا خدل المطقین بالغیب اس کا آغاز یہاں سے کیا اور تین صفات یہاں پر بیان فرمائی جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ سب سے پہلے ایمان بالغیب اور اس کے بعد پھر اقامت الصلاح اور اس کے بعد انفاق اور دوسری بار پھر جب آیت کا آغاز ہوتا ہے مزید تین صفات کا متقین کی تو پھر اس کا آغاز ایمان سے کیا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرت ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون تو ایمان کا بیان ہے اور اس میں حال اور استقبال دونوں زمانوں کا شمول ہے دونوں اس میں شامل ہیں یعنی ان کا ایمان ایسا نہیں ہے کہ جو ایک بار ایمان لائے اور پھر ختم اور اس کے بعد پھر اس ایمان کی تجدید یا اس ایمان کی جو ہے وہ اس کو اس کا ثبوت نہیں ہے ان کے اندر ایمان کی حالت تبدیل ہو گئی منحرف ہو گئے ایسا نہیں ہے جبکہ اہل نفاق کے بارے میں فرمایا کہ امن من اللہ سے میں یقول آمن بلّہ وہاں ماضی کا سیگا ہے کہ ایمان لے آئے منہ سے سے تو کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے اس کے بعد ان کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے تو اس لیے یہاں پر جو متقین کی صفات میں ایمان کا ذکر ہے یہ فعل مدارے کے ساتھ ہے اور ایمان کا ذکر سب سے پہلے اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے اور ایمان ہی بنیاد ہے جیسا کہ فکر آخرت پر ایمان یہ بھی بنیاد ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اکثر جو خطابات ہیں اہل ایمان کو جو خطاب کیا گیا ہے عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے یہ حکم دیا گیا ہے وہ خطاب کیسے ہوتا ہے یا ایو الدین آ یا ایو الدین آ کتب علیکم الصیام یا یعنی دیگر جو خطابات ہیں تو عبادت کی طرف جو متوجہ کیا جاتا ہے اس سے پہلے ایمان کو بنیاد بنایا گیا ہے ایمان ہے تو عبادت کی طرف ترغیب دلائی جا سکتی ہے نا ایمان ہے تو انسان عبادت کی طرف اٹھتا ہے اور بڑھتا ہے اگر ایمان نہیں ہے اللہ سے محبت نہیں اور فکر آخرت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اسی کو یہ ڈر سنا سکتے ہیں قرآن سنا سکتے ہیں کہ جس کے دل میں خوف ہے جو انابت کرتا ہے جو رجوع کرنا چاہتا ہے اور جو رجوع نہیں کرنا چاہتا جس کے دل میں خوف اور ڈر نہیں ہے اور آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ آپ کی بات نہیں سنے گا آپ کی بات قبول نہیں کرے گا تو یہ متقین کے گروہ کا ذکر ہے شروع میں سورہ بقرہ کے ایمان کا ذکر ہے ایمان کو ایمان کی بنیاد ذکر کی گئی اور اس کی اقسام کی تفصیل بیان کی گئی اس صورت مبارکہ کے آخر میں پھر ایمان کا بیان ہے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون اور وہاں پر سب سے پہلے سر فہرست جس کے ایمان کا ذکر ہے وہ کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں اللہ پر اللہ کے رسول ہیں آخرت پر ایمان لانے والے کون ہیں محمد الرسول اللہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کون ہیں محمد الرسول اللہ اللہ کے ملائکہ پر و منصوبہ شریم تعالیٰ المعود اور اس طرح سے جو دوسری احادیث میں ایمان کا ذکر ہوا ایمان کے اجزاء کا ان تمام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وانا اول المسلمین زکوٰۃ ادا کرنے والے نماز قائم کرنے والے سب سے پہلے اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد پھر اس امت میں جو آپ پر ایمان لے کر آئے پھر او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام تو یہ آخر میں بھی سورہ بقرہ کے ایمان کا ذکر ہے لیکن وہاں پر ماضی کے سیاح کے ساتھ ہے آمن اور رسول شروع میں جو ہے وہ مزارے کا سیگا ہے اور آخر میں کیا سیگا ہے ماضی کا آمن اور رسول کل آمن باللہ کل آمن باللہ غمائے کرتی ورسله تو آخر میں ماضی کا سیگا کیوں ہے اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ سورہ بقرہ میں جن جن ایمانیات کا تذکرہ ہوا اللہ کے جن عوامر کا ذکر ہوا ہم نے ان کو مان لیا اس پر ایمان لے عمل کر لیا اور ہم نے اس کا اس پر یقین کیا اور جھک گئے اور جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہم رک گئے منہیات اور اسی طرح سے جو بھی اس کے اندر ہمیں معدت کی گئی واس کیا گیا ہم اس کے مطابق ہم نے عمل کر لیا اس کا اقرار ہے اور فرمایا کہ سمی و وہ ابوا کا غفرا کا ربانہ علی سورہ بقرہ کے آخر میں آتا کہ اللہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی سن لیا مان لیا کس کو جو کچھ بیان ہوا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے سورہ مبارکہ کی عظمت کا اس کی جامعیت کا اسی سے بعض علماء نے کہا کہ اس سورہ مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ ایمان ہے اس سورہ مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ ایمان ہے اگرچہ ایمان تو ایک مستقل موضوع ہے قرآن کریم کا لیکن اور وہ جان ہے ظاہر ہے ہر انسان کی زندگی کی لیکن سورہ بقرہ کا موضوع خصوصی طور پر جو ہے وہ ایمان ہے اس میں ایمانیات کا بیان ہے اور کسی صورت کے موضوع کو معلوم کرنے کا ایک یہ بھی اسلوب ہوتا ہے دیگر اسالیب میں سے کہ اس کے اول و آخر کو دیکھا جاتا ہے تو عموماً جو اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوتا ہے اس کے اندر اس سورہ مبارکہ کا جو موضوع اور مضمون ہے وہ بند ہوتا ہے اور وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا وہ اصل چیز ہے مرکزیت ہے جس کے گرد وہ تمام جو اجزاء ہیں وہ سورت کے وہ گھومتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو تو ان شاء اللہ سورت الفاتحہ بھی ہم پڑھیں گے اور اس کے موضوع کو بھی اسی طرح سے ہم دریافت کریں گے اللہ کی رحمت سے اس کے اول و آخر کو دیکھتے ہوئے اور اس کی آیات کے میں سے گزرتے ہوئے ہم معلوم کریں گے اس سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے قرآن فہمی مدد ملتی ہے دیکھیے نا جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا اسی سورہ مبارکہ کے اندر ایک عظیم ترین آیت ہے قرآن کریم کی اعظم فی کتاب اللہ آیت الکرسی ہے اب اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی آیت ہے تو کیا وہ سب سے بڑی آیت ہے طوالت کے اعتبار سے الفاظ کے اعتبار سے تو نہیں ہے بڑی حروف کے تعداد کے اعتبار سے تو نہیں ہے بڑی کس اعتبار سے بڑی ہے کیوں فرمایا کہ سب سے بڑی ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے ہے اگر معلوم ہی نہ ہو کہ اس کا موضوع کیا ہے اس صورت جو ہے وہ کس چیز کے متعلق بات کرتی ہے تو انسان کیسے معلوم کرے گا کہ اس کی عظمت کس پہلو سے ہے اللہ کے رسول فرمایا کہ اس میں عظمت ہے عظیم ترین ہے تو اس کے عظیم ترین ہونے کا علم تبھی ہوگا جب انسان اس پر غور کرے لیکن بہرحال ہم ان اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں ابھی زیادہ نہیں گئے ابھی میں ہم نے اس کو ذرا سادہ رکھا ہوا اپنے دروس کو لیکن بہرحال قرآن فہمی کے اندر اس کا بہت بڑا کردار ہے کہ آپ موضوع معلوم کریں سورہ مبارکہ کا یہ آیت کا اگر آیت ایک اس نوعیت کی ہے اور پھر ان آیات کا ربط معلوم کریں کہ پہلی آیت سے دوسری آیت کا کیا ربط ہے اور مناسبت کیا ہے تو یہ سب سب چیزیں اصل میں قرآن کریم سے ان کا براہ راست قرآن کے فہم سے تعلق ہے اور یہ علم ہے یہ خالص علم ہے اس کے حصول کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے تدبر کرنی کرنا چاہیے اور جب انسان اپنی سوچ کو اس انداز میں عمل میں لاتا ہے پریکٹس کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا سینہ کھلتا ہے اگر اس میں اخلاص ہو اللہ اسے قبول فرما لے اور انسان کو وہ علم حاصل ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم میں سے استدلال کر سکتا ہے اپنی زندگی کے مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہے فرمایا ان الدین کا یہ دوسرا گروہ ہے چونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ مختلف جو طبقات بنے قرآن کریم کے بالمقابل اس میں یہ جو گروہ ہے یہ سب سے دشمنی میں دو ٹوک ہے اور واضح ہے کہ نہیں ایمان لاتے ہیں ایمان نہیں لے کر آئے ان کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے ہیں تو یہ دشمن اللہ کے کتاب اللہ کے اہل ایمان کے لیکن ان کی دشمنی واضح ہے ان الدینہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کفر کیا تو کس طرح کیا آپ نے اپنے ارادے سے کیا نا یہ تو نہیں کہا کہ جو کافر ہیں کافر تو نہیں کہا جنہوں نے کفر کیا کیا مطلب ہے اس بات جن پر پیش کیا گیا اللہ کی کتاب پڑھی گئی جن کے لیے پڑھ کر سنائی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا ان تک پہنچایا اس کو سمجھنے جاننے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا اور کفر یہ مادہ کہتے ہیں چھپانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور لغت میں ست و تختیہ کسی شاعر کو چھپا دینا اس لیے قرآن کریم میں ذکر آیا ہے اللہ نے دنیا کی کھیتی کی مثال دی ہے دنیا کی مثال دی ہے اس کے لحب و لائب اور اس کی زینت کی جیسا کہ جو ہے کوئی کھیتی ہوتی ہے کہ اور فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ خوب پھلتی پھولتی ہے اور بعد میں پھر جو ہے وہ بالکل ریزا ریزا ہو جاتی ہے فرمایا یہی مثال ہے دنیا کی اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر بیس ہے یہ سورت الحدید آیت نمبر بیس فرمایا کہ مثل غیث اعجب الكفار نباتو اعجب الكفار نباتو کفار کہ جن کو اپنی کھیتی اور بہت پسند ہوتی ہے جو اگتا ہے وہاں پر ان کو اس سے بڑی اچھا لگتا ہے کہ یہ ہماری محنت ہے ہمیں وصول ہو رہا ہے تو وہاں پر مفسرین کے ایک قول کے مطابق وہاں پر کافر یا کفار جو ہے اس سے مراد یہ کسان ہیں جو زراعت کرتے ہیں اس سے مراد کفار وہ نہیں ہے کیونکہ وہ بھی بیج کو چھپاتا ہے زمین کے اندر تختیہ کرتا ہے جب بیج کو چھپا لیتا ہے مٹی کے اندر اس کے بعد پھر وہ بیج پھوٹتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کافر کہا جاتا ہے اس اعتبار سے لغوی اعتبار سے تو کافر جو ہے یہ بھی چھپاتا ہے کس کو چھپاتا ہے یا اپنی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے دیکھیے ابھی ذرا غور فرمائیے مناسبتوں پر فرمایا اندر اور فرمایا ختم اللہ عظیم تو یہ جو کافر ہے یہ دو طرح کی چیزوں پر پردہ ڈالتا ہے ان کو چھپا دیتا ہے ایک تو اپنی فطرت کو یہ چھپاتا ہے اپنی فطرت کے خلاف یہ عمل کرتا ہے ان کو اپنے نفوس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے یہ حق ہے اللہ کے رسول ہیں وہ حق پر ہیں اور واقعات حق لے کر آئے ہیں لیکن یہ اپنی فطرت کو بھی چھپاتا ہے اس فطرت کو جو اسلام پر ہوتی ہے فرمایا مایا کہ فلو علی الفطرہ فطرت اسلام پر آتا ہے اوال الاسلام یہ اس کو چھپا کر ابا ہو یہ بیدانی او یو نسرانی او یو مجسانی اسی طرح سے یہ اپنی عقل کو چھپاتا ہے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعيد یہ کافر جو ہے اپنی عقل کا بھی خلاف چلتا ہے قرآن اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ کافر قیامت کے روز کہہ دیں کہ جب اہل جہنم کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے عقل کرنے والے ہوتے تو ہم کبھی یہ کام نہ کرتے ہم اہل جہنم میں سے نہ ہوتے اور فرمایا کہ فرمایا کہ قلوب لا نہ بها ان کے دل ہیں جو سوچتے نہیں ہیں جو غور نہیں کرتے تو یہ اپنی عقلوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں اپنے آپ کو کتنا بڑا دانشور کہتے رہے عالی دماغ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کی عقلیں چھپی ہوئی ہیں اور وہ پردہ پوش ہیں تو یہ ہوتا ہے جیسے کہ فرعون کی مثال ہے فرعون اپنے دل میں اس کو مانتا تھا جانتا تھا کہ یہ حق ہے لیکن اس کا انکار کرتا تھا اللہ نے قرآن فرمایا وجہ وسطی قنت ہے کہ انہوں نے اس کا انکار کیا اللہ رب العزت کی وحدانیت کا لیکن ان کے نفوس میں اس کا اقرار موجود تھا اپنے نفوس میں اس کو مانتے تھے تو یہ جو عقل و فطرت کے تقاضے ہیں ان کو چھپا لینا یہ کفار کی صفت ہے یہ کن کی صفت ہے کفار کی فرما ان الدین کفر اور پھر ظاہر سے بات ہے کہ کفر کے اندر انکار کا معنی تو موجود ہے ہی کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں رد کر دیتے ہیں اور یہ بھی ایک مفہوم لغت عرب کے اندر موجود ہے کون سا مفہوم کہ رد کر دینا پرواہ نہیں کرنا اس چیز کو مکمل طور پر اس کو رد کر دینا ان الدین کا یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں اور جن کا یہ طرز عمل ہے فرمایا سوا ان لم تندرہم لا یؤمنون فرمایا کہ برابر ہے ان پر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے لا یؤمنون پھر وہی سیگا ہے اس میں حال اور استقبال دونوں موجود ہیں نہ ابھی یہ ایمان لاتے ہیں لا رہے ہیں نہ آئندہ کبھی لے کر آئیں گے یہ ایمان نہیں لائیں گے برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون تین صفات ان کی بیان ہوئی ہیں اس کے مقابلے میں منافقین کی کثیر صفات تیرہ آیات ہیں اور غالباً سولہ صفات بیان ہوں گی اس کے بعد جو ذکر ہمارے اگلے درس میں آئے گا ان شاء اللہ عزیز آج کا بھی مختصر ہے کون سی صفات بیان ہوئی ہے سوا اندر تم ام تم دل ہوں کہ انذار ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے نظارت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ان کے لیے برابر ہے دوسری چیز کون سی ہے پہلی چیز کفر کرتے ہیں ان اللہ فور پہلی صفت کیا ہے انکار کرنے والے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے رد کرنے والے ہیں دوسری صفت کون سی ہے ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے ان کو فرق نہیں پڑتا ہے اور تیسری صفت کون سی ہے عدم ایمان عدم الایمان ایمان نہیں لے کر آئیں گے اللہ نے بتا دیا ہے یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے اب یہ جو اسلوب ہے قرآن کریم کا سوا ان اس پر جو بڑے بڑے جو لغت کے امام ہیں انہوں نے بات کی ہے جس میں سب سے جو میرے پسندیدہ بھی ہیں امام ابو القاسم سہیلی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی اگرچہ کتابیں جو ہیں وہ نادر ہیں چند ایک ہیں ہم تک پہنچی ہیں لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کافی ان سے استفادہ کیا ہے اور ان کے اخوال ذکر کرتے رہتے ہیں تو امام صاحب نے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی بات کو لغت کے پہلو سے یہاں ذکر کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلوب ہے نا سوا ان سوا ان کے بعد جب اعلیٰ آ جائے اور ساتھ ضمیر مجرور آ جائے علیہم علیہ کوئی اس طرح کی چیز آ جائے سوا کے بعد اعلی کا اسلوب آ جائے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں کی صرف برابری کا ذکر نہیں ہوتا یعنی مثلا یہ کہنا کہ ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے یعنی ان دونوں کی صرف برابری مقصود نہیں یعنی دونوں کی ذات ذاتی کیا ہے یعنی کہ ذات سے مراد میں رہی ہے کہ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں ڈرانے والی بات ہوئی ہے نا تو انذار اور عدم تو وہ کہتے ہیں کہ عرب کا جو اسلوب ہے اگر انہوں نے ذات کی برابری ان کی مقصود ہو تو پھر وہ سوا کے بعد استعمال نہیں کرتے سوا کے بعد اعلی استعمال نہیں کرتے مثلا وہ کہتے ہیں کہ سوا زید زید کہ العمر برابر ہیں او سیان دونوں برابر ہیں الا کا استعمال نہیں کریں گے جب سوا کے بعد الا آ جائے نا الم ہو علیہ ہو کچھ بھی ہو سوا ان عالی میرے لیے برابر ہے کہ میں کھڑا ہوں یا بیٹھوں ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں جب اللہ آ جائے تو اس میں ایک اضافی معنی پیدا ہو جاتا ہے برابری تو ہو رہی ہے دو چیزوں میں لیکن ان دو چیزوں کی ذات میں برابری نہیں ہو رہی صرف بلکہ اس میں ایک اضافی معنی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ سمجھنا چاہیے اور وہ معنی کیا ہے اضافی معنی وہ کہتے ہیں عدم المبالات یعنی پرواہ نہیں ہے بے پرواہی کا معنی آ جاتا ہے کیا مطلب ہوا کہ ان کفار کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ نہیں کہ آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے صرف یہ مارا مقصود نہیں یہاں پر آپ ان کو ڈرائیں گے سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا سبحان اللہ ایک عظیم ترین انظار ہے اور اس کے بعد آپ کا نہ ڈرانا وہ ایک الگ چیز ہے وہ دونوں برابر نہیں ہے فی نفسی ہی فی ذاتی ہی اس اعتبار سے کہ آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا یہ مراد نہیں ہے لیکن ان پر دونوں برابر ہیں کیا مطلب ہے ان پر دونوں برابر اس اعتبار سے کہ انہیں پرواہ نہیں ہے انہیں آپ کے ڈرانے کی پرواہ ہے نہ آپ کے نہ ڈرانے کی پرواہ ہے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے نزدیک دونوں برابر ہیں سمجھ گئے یعنی ان کے نزدیک دونوں کس اعتبار سے برابر ہے کہ ان کو پرواہ نہیں ہے اس کو اہمیت دینے میں اس کی پرواہ کرنے میں یہ دونوں برابر ہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرن یعنی بے اعتنائی میں بے پرواہی میں آپ کے یہ دونوں عمل جو آپ ان کے لیے فرما رہے ہیں وہ ان کے لیے برابر ہے سمجھ گئے بات سوا علیہم ہوں ام لم دیر یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے اور یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے کیوں اب اس کا سبب بیان ہوا اگلی آیت میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے دل مرکز ہے ایمان کا اور دل مرکز ہے فقہ کا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اور مہر لگا دی ہے ان کے کانوں پر یا یعنی ان کی سماعت پر ہے یہ مفرد لفظ سما اس کا اطلاق جو ہے وہ کانوں پر بھی ہو جاتا ہے اور اس طرح سے اس کا جو اطلاق ہے وہ سماعت پر بھی ہو جاتا ہے سننا اور سماعت جو جو انسان کی جو سننے کی قوت ہے قوت سامعہ اس پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے اس کا اطلاق اس شے پر بھی ہو جاتا ہے جو سنی جاتی ہے اس کو بھی سمجھ لیکن بہرحال یہاں پر مراد دونوں ہو سکتے ہیں کان مراد لے لیں آپ یا قوت سامعہ لے لیں سماعت کی سننے کی صلاحیت ہے تو فرمایا کہ ختم اللہ علیہ وعلا سمعہم اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر وہ ابصارہم غشاوہ اور ان کی نگاہوں پر کیا ہے دبیس پردہ ہے رشاوا کیا ہے وہ ہے الغطاء شامل دبیس پردہ بہت ہی موٹا اور گہرا پردہ وہ ان کی نگاہوں پر ہے وہ الحم عظیم اور انہیں کے لیے ہے بہت بڑا عذاب اب دیکھیے یہاں پر مفسرین کے چند اقوال ہیں ایک تو یہ ہے ختم اللہ علی قلو بہم سمعہم وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ وقف کریں کیا مطلب ہوگا اس بات کا اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر ٹھیک وعلی ابصارہم رشا اور ان کی نگاہوں پر دبیز پردہ ہے دوسرا قول ختم اللہ علی قلوبہم یہاں وقف کریں اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر وعلا سمعہم وعلا اہم وہ ابسوارہم اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر دبیس پردہ ہے ٹھیک ہے نا گتا وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے غطا ایک شہر جو دوسری کے اوپر ڈال دی جائے اس انداز سے اس کو مکمل طور پر ڈھانپ لے مکمل طور پر اس کو لپیٹ لے جیسے کسی کی آنکھ کے آگے آپ ایک باندھ کے اس کو ایسے کر دیں تو مکمل طور پہ اس کی نظر مفقود ہو جاتی ہے دوسرا قول یہ ہے اور تیسرا یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ اس کو الگ رکھا ہے کیا مطلب ہے اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی ان کی نگاہوں پر کون سی مہر جو غشاوہ ہے جو پردہ پردے کی صورت میں اللہ نے مہر لگا دی اور یہ جو مفہوم ہے نا یہ ختم کا جو یہ اس انداز سے بیان ہوا کہ تینوں پر مہر لگ گئی ہے یہ قرآن کریم کی دیگر آیا ثابت ہوتا ہے جیسے کہ جاسیہ کی آیت نمبر تیئیس ہے فرمایا ہوا اللہ اللہ علم قلب ہی غشاوہ یہاں پر خیر سم اور قلب دونوں پر ختم کا ذکر ہے اور یہاں پر تو اسی مفہوم کی تائید ہو رہی جو پہلا مفہوم ہے کہ نشاوا پردہ ہے اس پہ لیکن ایک اور آیت ہے اس کے اندر تینوں کے تینوں پر جو ہے وہ اس کا ذکر موجود ہے واللہ عالم اس وقت میرے وہ سامنے نہیں ہے اور ذہن میں بھی نہیں ہے چلے باہر تو معلوم ہوا کہ بار ان تینوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں ہے بات ایک ہی ہے کہ اللہ نے تینوں جو انسان کے اعضاء ہیں ان کو ہدایت سے محروم کر دیا ہے ولاد بلّہ منظال یہاں سب سے پہلے کس کا ذکر ہے یہاں سب سے پہلے جس کا ذکر ہے وہ قلب ہے دل ہے اور اس کے بعد پھر کا ذکر ہے سماعت کا ذکر اس کے بعد پھر آنکھوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں انہی تین جو اعضاء ہیں ان کا ذکر ہوا ہے کہ ترتیب مختلف ہے ترتیب مختلف ہے یا ان میں سے کسی دو کا ذکر ہوا ترتیب مختلف ہے مختلف مقامات کے اعتبار سے مثلا فرمایا قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا تخلیق فرمایا ہے اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا اور فرمایا کہ وجعل لكم السمع والابصار والافئده اور اللہ نے تمہیں جو ہے وہ سماعت دی اور تمہیں نگاہیں دی اور تمہیں دل دیے تمہیں دل دیے یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ سمحا کا ذکر ہے پھر بسارت کا ذکر ہے پھر اس کے بعد دل کا ذکر ہے کیونکہ جب انسان دنیا میں آتا ہے بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اس کے پاس علم ہوتا ہے کچھ بھی نہیں جانتا فرمایا تو دنیا میں جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے لیکن ایک چیز جو انسان کا حادثہ جو اس کی حص جو اس کی ماں کے پیٹ میں بھی کام کر رہی ہوتی ہے اس کی نگاہوں سے پہلے وہ اس کی سماعت ہوتی ہے سنتا ہے آوازیں وہاں بھی سن رہا ہوتا ہے سبحان اللہ وہ جہاں اللہ کو پھر اس کے بعد دیکھتا ہے ولاف اور یہ ذرائع ہیں جو دل تک پہنچاتے ہیں اور پھر دل اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے سوچنے کے بعد کہ اس نے کس عقیدے پر قائم رہنا ایسے ہی ہے نا تو وہاں پر ذرائع علم کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے تو یہ ہے اور کفار کے بارے میں دیکھیے فرمایا کہ جب وہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا کہیں گے رب بنا اب سرنا اب اللہ ہم نے آج دیکھ لیا ہے اور سن لیا ہے سن تو اس سے پہلے بھی رہے تھے لیکن کہتے کیا تھے کہ ہمیں اللہ دکھا کے دے رہے وہ تیرا رب جبریل امین دکھا کو اسمان کو پھاڑ کر دکھا کہ تیرا رب جو ہے وہ ہمیں دیکھے یا اتر کافی سمائے تو اس مان پر چڑھ جا اب یقون اللہ کا بھائی تو میرے ذخر یا تیرا کوئی من کا گھر ہو اور یہاں پھر یہ ہے کہ تجھ پر جو ہے وہ اللہ کے فرشتے جو ہے وہ اترے ہم دیکھیں آسمان سے اترے ہیں نیچے مطالبے کرتے ہیں آنکھوں سے دیکھ سینگ از بلیونگ جو آج کی سائنس کہتی ہے ہم کیسے مان لیں جو دیکھنا ہے آبزرویشن کو بس اصل مانتے ہیں ہم اسی کو مانیں گے جس کو ہم یعنی عقل کا انکار کر دیتے ہیں کہ جو چیز حتمی طور پر انسان کی عقل تسلیم کر لے نتائج اخذ کر لے جو عقلی طور پر کلی ہو منطقی ہو حق ہو ان کو نہیں ماننا ہے دیگر جگہوں پر مان لیتے ہیں لیکن یہاں پر اللہ کے معاملے میں نہیں ماننا ہے یہاں پر صرف دیکھنے کی بات کرتے ہیں جو دیکھیں گے بس اسی کو مانیں گے بہرحال تو وہاں پر خود ہی سب سے پہلے کہیں گے ہم نے دیکھ لیا ہے سب سے پہلے اپنے دیکھنے کا یہ اعلان کریں گے کہ جو تو نے فرمایا تھا وہ حق تھا جب نے دیکھ لیا ہے یہاں پر پہلے دل کا ذکر ہے کیوں اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے قلب کا ذکر ہے اس لیے کہ یہاں پر کفار کے عدم ایمان کی بات ہو رہی ہے ان الذین کفر ہوں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان کا حل کون سا ہے کان تو نہیں ہے کان تو سنتا ہے ذریعہ ہے ہاں کان مومن ہوگا اگر وہ حقی آواز کو سننا پسند کرے گا لیکن اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے باطن اصل ہے ظاہر کی کیونکہ دل نے اپنے اعضا کو چلانا ہوتا ہے اللہ جیسد صلی السد الکلو وحدا فصل فصل الجسد کلو دل جو ہے وہ اصل ہے دل محل ایمان ہے قلب اور قلب سے برات انسان کی روح بھی ہے اس کا مرکز اس کا باطل فرما ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید بات اس کی ہو رہی ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے ذالک الکتاب بات ہو رہی ہے اللہ کی کتاب اور اس کے بالمقابل کفر کی یہی ہے نا ان الذين كفروا کفر کیا کس شے کا کفر کیا اللہ کی کتاب کا کفر کیا جس میں ریب نہیں ہے لا ریب فی اور فرمایا کہ ان فی ذالک لذکر اس کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالی کے وحی میں اسی کے لیے نصیحت ہے لمن کا لہو قلب جس کے پاس قلب ہے سب سے پہلی چیز جو مطلوب ہے جو اللہ نے سلیم رکھی ہے انسان کی وہ اس کا دل ہے وہ قلب ہے آپ دیکھیے کہ یہاں پر قلب ختم اللہ علیہ قلوب یہاں پر دلوں کا ذکر ہوا اور فرمایا اس طرح سے وہ اعلیٰ سمعہم وہ اعلی ابسار اور پھر نگاہوں کا ذکر ہوا تو قلب جو ہے یہ مرکز ہے ایک شخص جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ نابینا ہو سکتا ہے نابینا ہو سکتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی میں نے دنیا میں دو آنکھیں چھین لی اس کو میں قیامت کروں اس سے بہتر عطا کروں گا جنت عطا کروں گا اس کی اللہ تکریم فرمائیں گے لیکن جس کی دل کی نگاہ چھن گئی وہ محروم ہو گیا فرمایا تعمل قلوب صدور کہ ان کی نگاہیں اندھی نہیں ہوتی ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ ان کے دل جو سینوں کے اندر ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں تو دل جو ہے یہ مرکز ہے یہ بنیاد ہے اس لیے سب سے پہلے جو ہے وہ دل کا ختم اللہ قلوبہم یہ ختم کیا چیز ہے ختم ختم سے مراد مہر اور یہ اصطلاح کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسداد و شعیب من جمی جوانبی بھی ایک شے کو تمام اطراف سے بند کر دینا کہ کوئی شے نہ اس میں داخل ہو سکتی ہے نہ اس سے خارج ہو سکتی ہے لا اخروج ہو لا اسی و لاء یخرج ہو شعی ایک شے کو اس طرح سے تمام اطراف سے بند کر دینا جیسے کہ آپ خط لکھتے ہیں آخر میں مہر لگا دیتے ہیں کوئی چیز کو دستاویز ہوتی ہے نا لکھ لیا اب اس کے بعد مہر لگنے کے بعد اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں کچھ مزید اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی ختم اللہ علی قلوبہم اور قلب کو تقلب کی بنا پر قلب کہا جاتا ہے اس کا نام قلب ہے کیونکہ اس کی حرکت میں رہتا ہے مسلسل اس کی حالت بدلتی رہتی ہے دھڑکتا رہتا ہے اس کی حالت بدلتی رہتی ہے اس میں تقلب ہوتا ہے اللہ اکبر یہ کبھی اللہ کے دین کی طرف بڑھتا ہے اور کبھی اس سے دور ہٹتا ہے جیسے کہ منافقین ہوتے ہیں نا مذبذبین بین ذالک نظارک جو خالص منافق نہیں ہوئے ابھی اس لیے جو پکے منافق ہیں وہ اس میں داخل ہو سکتے ہیں ان الجین کفرو کے اندر کیونکہ انجین کفرو میں جو کفر کا جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس میں کفر کی اقسام ہے اور سب کے سب اس میں داخل ہیں اس لیے یہاں عموم ہے متقن ذکر ہوا ہے نا اس میں ایک تو کفر ہے یہ نوٹ کر لیجئے ایک ہے کفر جہل و بلال جہالت کا کفر انسان کو علم نہیں ہے جہالت کی بنا پر وہ انکار کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی اگر اس تک شریعت نہیں پہنچی اللہ کا دین کا پیغام نہیں پہنچا تو اس کو اللہ صرف اس کفر کی بنا پر عذاب نہیں دیں گے یہ مکلف نہیں ہے شریعت کا فرمایا وما کنہ معذبین حتى نبعث رسولا جب تک ہمارے رسول نہیں پہنچتے پیغام حق نہیں پہنچتا ہم عذاب نہیں دیتے اللہ کی سنت نہیں ہے اور اس کو تبلیغ بھی کی جاتی ہے اور اس کی جہالت کو دور کرنا چاہیے یہ کفر جہل و دلال ہے یہ کفر کی ایک قسم قسم دوسری ہے کفر کفر بغض و عناد تعصب کا ہے کہ وہ انسان اپنے دل میں مانتا ہے اسے نمرود کا کفر تھا ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کو مان یو و یمیت وہ مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے کہتا ہے نا و امید میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کر سکتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے اس اس اس اس سے میں کی جہالت میں مزید بحث نہیں کی اسے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے بھی ہاں مغرب تم اس کو مغرب سے لے آ اس لیے کہ ممکن ہے ابراہیم علیہ السلام اسے کہتے ہیں شہید کر دیتا ایک جاہل شخص ہے تو ایسی بات کر دی کہ اس کے بعد اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رہا حکمت کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے نا ایسے لوگوں سے تو کفر مبوت ہو گیا یہ کفر ہے بغض و فرعون کا بھی کفر تھا اس میں کبر ہوتا ہے یہ شیطان کا کفر ہے تکبر ہے جس میں استقبر وکانا من الکافرین فرعون کا یہ کفر ہے نمرود کا یہ کفر ابو جہل کا بھی یہ کفر ہے تیسری قسم ہے وہ بھی اسی میں ایک اعتبار شامل ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک کفر جہود کا ہے کہ انسان جو ہے وہ انکار کر دے اس میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک میں انسان جو ہے اپنی زبان سے بھی اقرار کرتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ تو سچ کہتا ہے تو حق ہے مگر میں نہیں مانتا میں تیرے دن کو تسلیم نہیں کرتا بغض کی بنا پر جیسے کہ یہود تھے فرمایا کہ یا یا کما عارفون اب نہ ان لدین کفر میں کیا مشرقین مکہ داخل ہیں یا نہیں داخل ہیں لیکن کیا مشرقین مکہ آپ کی بیاست سے قبل جانتے تھے کہ آپ آئیں گے اور اس نام سے یہ سب کچھ تفاصل جانتے تھے تو اس میں ان لین کفر کتاب شامل ہیں یا نہیں پہلے کتاب شامل ہیں یہ دور سارا لیکن وہ آپ کو جانتے تھے یا نہیں جانتے عندهم عندهم عندهم جدون اپنے پاس تو انجیل میں آپ کا نام تک پاتے تھے آپ کے اور علماء کہتے ہیں کہ مدینے آ کر وہ ٹھہرے کیوں ہوئے تھے مدینے میں مدینہ ایک وبائی علاقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے سے خبر یسرف جس کا نام تھا وہ تو آپ کی دعا سے اللہ نے اس کو صحت افزا بنا دیا اور اس میں برکت ڈال دی اس سے پہلے وہ ایک وبائی علاقہ تھا بیماری تھی وہاں رہنا مشکل تھا یہ وہاں پر آ کر اس لیے بسے تھے کہ ان کو امید تھی کہ جو نبی آئے گا آخری نبی وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا اور اس امید تو وہاں پر موجود ہے لیکن جب محمد رسول اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہیں ہو عرب میں سے ہوئے تو ان کو پھر حسد پیدا ہوا اور پھر انہوں نے اس کے بعد آپ کے ساتھ دشمنی اور بغض کا آغاز کر دیا تو یہ یہود ہیں یہ بھی داخل ہیں اس میں اور مشرقی مکہ بھی داخل ہیں یہود کے پاس آپ کی بیشیت سے قبل تفصیلی علم تھا آپ کا یارفون کما نہ آؤں فرمایا جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح محمد رسول اللہ کو پہچانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مشرقی نے مکہ کی صورتحال ایسی نہیں تھی وہ آپ کو نہیں جانتے تھے اس طرح سے اس تفصیل کے ساتھ آپ کی بھی کے بعد آتا ہے قرآن کریم میں کہ آپ نے اس قوم کو ڈرایا کہ ان کے آبا و اجداد میں کو ڈرانے والا نہیں تھا آپ سے خبر تو یہ آپ نے ان کو ڈرایا اور ان کو معلوم نہیں تھا اس لیے جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور ابوکر صدیق آپ کے ساتھ تھے ہجرت مدینہ فرمائی آپ نے تو وہ ابکر صدیق میں بڑھاپے کے بزرگی کے آثار تھے بالوں میں اور ان کی شخصیت میں جبکہ نبی اکریم علیہ وسلم میں ابھی جوانی تھی تو بعض لوگ پہچان نہ پاتے اور وہ سمجھتے خیال کرتے کہ شاید ابو بکر صدیق جو ہیں یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم جو نبی مبوس ہوئے ہیں تو پھر وہ آپ کھڑے ہوئے ابو بکر صدیق اور ان پہ آپ پر صاحبان کر دیا انہوں نے سایہ کر دیا آپ کی خدمت میں کھڑے ہو گئے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہے ٹھیک ہے تو ان کو علم نہیں تھا لیکن یہود تو اچھی طرح پہچانتے تھے اور جان بلکہ بچپن سے جانتے تھے جنہوں نے دیکھا ان صفات کو کچھ راہب نے کسی نے دیکھا تو اس نے جان لیا کہ یہی ہے وہ نبی جو اس امت کا آخری نبی ہوگا تو بہرحال ان لدن کفر میں یہ شامل ہیں کفر جہد ہو جہود ہو بغض و عناد ہو اور یا کفر جہل و دلال ہو اور پھر ایک کفر نفاق بھی ہے منافقی کی کئی اقسام ہیں آگے ان شاء اللہ ان کی مثال بھی آ جائے گی جو آپ پڑھیں گے کہ سب منافقے کیسے نہیں ہوتے وہ منافق جو بالکل خالص منافق ہیں وہ بدترین ہیں بدترین ہیں جو کہ بالکل کفر پر اڑ گئے ہیں اور سمجھنے کے بعد کہ ہم جانتے ہیں کہ حق کیا ہے اور ان کے اندر کبھی یہ کسی قسم کا شوق اور رغبت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ ایمان کو قبول کر لیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنے اسلام کو ظاہر میں رکھنا ہے اور باطن میں کفر اور بغض ہی رکھنا ہے اور چھپانا ہے اپنے آپ کو ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے وہ منافقین جو ہیں وہ بدترین گروہ ہے اللہ نے سب سے پہلے عظیم ترین گروہ ذکر کیا وہ کون سا ہے متقین کا پھر اس کے بعد کفر میں وہ لوگ ذکر کیے جو خبیص ہیں وہ ہے کفر یہ جو کافر ہیں مشرقین میں سے اہل کتاب میں سے جو اپنے کفر میں کھڑے اور سری ہیں ہم کافر ہم نہیں مانتے اور تیسرا جو بدترین اخبص گروہ ہے ان من النار سب کے بعد میں ان کا ذکر ہوا یہ منافقین کی سب سے نچلی میں یہ وہ منافقین ہیں یہ بھی بالعموم کفر میں داخل ہیں لیکن بہرحال ان کے اوصاف کی بنا پر اور ان کے مخفی ہونے کی بنا پر ان کا ذکر پھر الگ سے بھی اللہ سبحانہ صدار نے کیا ایک بات پھر یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ لغوی اعتبار سے کفر واجب ہے ہر انسان پر ہر انسان پر اگر پوری امت کو انسانیت کو آپ تقسیم کریں یا اس کو دیکھیں بالعموم تو ہر انسان آپ کو اس لغوی اعتبار سے لفظ کے لغوی پہلو سے آپ کو ہر انسان کا کافر ہونا ضروری ہے کوئی انسان ایسا نہیں جو کافر نہیں ہے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فرمئی یکفر بتاغ ویؤمن باللہ فقد استمسک شمس الوثقا جس نے تاغوت سے کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا یہ وہ شخص ہے جس نے مضبوط کڑا تھام لیا اسلام کا تو مسلمان کون ہے جو تاغوت سے یا کفر سے کفر کرتا ہے اور اسلام لے کر آتا ہے اور کافر کون ہے جو ایمان یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کفر کرتا ہے اور تعبود پر ایمان لے کر آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون تو کافر ہر انسان ہے اس اعتبار سے ایک وہ ہے جو تاغوت سے شیطان سے کفر کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے کفر کرتا ہے اور کفر کفران نعمت بولا جاتا ہے وہ کفر کے اندر تمام نعمتیں آ جاتی ہیں اللہ کی نعمتوں کا بھی کفر ہوتا ہے سب سے بڑا کفر جو ہے اللہ کی عظیم بری نعمت کون سی ہے ایمان اسلام قرآن محمد اور رسول اللہ میں کہتا ہوں دنیا میں جو مرکز ایمان ہے جہاں سے مصدر جہاں سے پھوٹتا ہے قرآن سنت کا نور اللہ کی معرفت پھوٹتی ہے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ کون سی ذات ہے آپ کی ذات ہے نا اس لیے فرمایا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار فرمایا کہ سورہ ابراہیم میں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کر دیا اور صحابہ اکرام نے تفسیر میں کہا کہ کہ نعمت سے برات یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کس میں آئی تھی ان میں ان عرب کے پاس تو ان میں سے جن کو نصیب ہوا اللہ نے ان کو ایمان دے دیا اور ایسے بھی تھے بد نصیب جو آپ کے خاندان کے تھے قریش کے تھے لیکن وہ ایمان لے کر نہیں آئے اللہ کی نعمت کو انہوں نے کفر میں تبدیل کر دیا کفر کر دیا تو اللہ کے عدیم پر نعمت ہے پھر نعمت دیگر بھی اس میں آ جاتا ہے تو ان اللہ جی نے کہا سوا ختم اللہ عرض کر رہا تھا کہ ختم اللہ قروب غشاوه تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اس طرح سے ان کی سماعت پر اور ان کی نگاہوں پر جو ہے وہ پردہ ہے اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہم ایک تفسیر کے مطابق جو ہم اس پر ہم ابھی بات کر رہے ہیں وہ لیں کہ مہر کا ذکر کیا ہے دل اور سما کے اوپر اس پر مہر ہے اور آنکھ پر جو ہے وہ پردے کا ذکر ہے اور اسی طرح سے پھر جو ہے سما جو ہے وہ مفرد ذکر ہے قلوب بھی جمع ہے ختم اللہ علیہ قلوب سما جو ہے مفرد ہے ابسار جمع ہے اس میں کیا حکمت ہے پہلی چیز دیکھیے کہ مہر کا ذکر ہے اور رشواہ کا ذکر ہے مہر جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ دنوں پر قرآن کریم میں جو مہر کا مفہوم ہے یہ کئی طریقے سے بیان ہوا ہے تباہ بھی ہے بل تباہ اللہ اعلیٰ قلوبہم ہی وہ مہر ہوتی ہے جو انسان کی طبیعت بن جائے اللہ نے ختم کر دیا دل پر مہر لگا دی اب دل پر ہدایت کے راستے بند ہو گئے دل پر وہ گفا آ چکا ہے اب دل چھپ چکا ہے مکمل قلوب اکنت ٹھیک ہے اب وہ دل کے تمام راستے مسدود بند ہو چکا ہے وہ دل اس کے بعد یہ جی- دل جو ہے جب اس کے تمام راستے مفقود ہو گئے تو ہاں اس کے بعد آگا اس کے بعد ذکر ہے سماعت کا وہ سماعت جو ہے وہ مفرد ہے تو میں آج کر رہا تھا کہ دل جو ہے وہ جمع ہے اس لیے کہ بہت سے لوگوں کا ذکر ہے یہاں پر بہت سے لوگ ہیں کفار ہیں جن کے دلوں پر یہ یہ مہر لگائی گئی ہے ہاں میں مادر کے ساتھ تباہ اور ختم کی بات کر رہا تھا جن دلوں پر اللہ نے جب مہر لگا دی راستے بند ہو گئے ہدایت کے راستے مسدود ہو گئے دل نے اب حق کے بارے میں سوچنا نہیں ہے تو اس کے بعد پھر یہ اس کا حق کے بارے میں نہ سوچنا حق کو ٹھکرا دینا جب اس کی طبیعت بن جاتی ہے اس کے اندر یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے اس کو تباہ بولتے ہیں بل تبا اللہ اعلیٰ قلوبہم اس لیے فرمایا کہ طبیعت اسی سے ہے طبعیت ختم اللہ علیہ قلوب ہیم سمعہم دل جمع ہے قلب جمع ہے کیوں اس لیے کہ قلوب بہت سے ہیں جن پر یہ مہر لگی سمع مفرد ہے یہ کیوں ابسار بھی جمع ہے اس لیے کہ نگاہیں بھی بہت سی ہیں لیکن سم مفرد ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ ہر انسان کے دل کے سوچنے کا انداز مختلف ہے اس میں ایمانی کیفیات مختلف ہے اس کی عناوت مختلف ہے وہ کس طرح سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے اس میں ایمان کا نور کتنا ہے اس کی فطرت کتنی زندہ ہے یہ مختلف ہے تو فرمایا قلوب کا ذکر جب سمع کی بات آتی ہے تو میں نے کیا کہ کے اندر یہ تمام مفاہم داخل ہیں سننے کی صلاحیت بھی اور جو چیز سنی جا رہی ہے مسموع وہ بھی داخل ہے اور جو چیز سنی جا رہی ہے سب کے لیے وہ کیا ہے قرآن ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے وہ سب کے لیے ایک ہے سب کے لیے ایک بارش کی مانند ایک ہے سب کے لیے ایک بارش کی مانند ایک ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے جن سے مسموع جو سنا جا رہا ہے وہ کیا وہی کا علم ہے نا اور کیا ہے وہ سب کے لیے برابر ہے سب کو وہی سننے کو ملتا ہے لیکن دل مختلف ہے دلوں کی حالتیں مختلف ہیں وہ اپنے اپنے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں دل کس نے کتنا رجوع کرنا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم ایمان کے درجات متعین نہیں کر سکتے ہم ظاہر پر تو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انسان یہ کلمہ گو ہے یہ مسلمان ہے مومن ہے لیکن اس کے ایمان کا مقام کیا ہے کہنے کو اللہ کے رسول بھی مومن ہے اور ابر صدیق بھی مومن ہے اور عمر خطاب بھی مومن ہے اور اس طرح سے دیگر صحابہ کرام اور اس کے بعد بھی مومن ہیں لیکن کیا سب کا ایمان برابر ہے ان کے درجات میں جو تفاوت ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کوئی اس کو معلوم نہیں کر سکتا یہ اللہ ہی کے علم میں ہے تو اس لیے دلوں کی حالتیں قلوب دل مختلف ہیں دلوں کا رجحان مختلف ہے سم ایک ہے اس اعتبار سے کہ سننا تو وہی ہے سب نے ہاں سننے سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا ایک الگ چیز ہے اور ابسار پھر ابسار بھی جمع ہے اس لیے کہ مرئیات جو چیزیں جو نشانیاں دیکھی جاتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ مختلف ہیں صرف قرآن کی آیات نہیں ہے زمین و آسمان کی نشانیاں ہیں اور دیگر معجزات ہیں قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کریم کی جو نشانیاں ہم دیکھتے رہیں گے بہت سی باتیں ایسی ہیں ابھی امام الغیب کی بات ہوئی تھی کل قرآن کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج ہمیں معلوم ہو رہی ہیں ہمارے سامنے اس کی حقانیت آ رہی ہے مثلا جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مسموع کے اعتبار سے بات کرتے ہیں اللہ کے رسول کی وہی سے اللہ کے رسول کو علم ہوا کہ قیامت قریب کیا نشانیاں زنا عام ہو جائے گا موسیقی گھر گھر میں آ جائے گی ناچ گانا عام ہو جائے گا شراب کی کثرت لوگ نام بدل دیں گے سمون الشیا بغیر اسمیہ کہ اشیاء کے نام بدل کر حرام کو حلال اور حلال کو حرام کریں گے یہ تمام چیزیں ہم سنیں کہ والدین کی نافرما اولاد نافرمان ہو جائے گی اپنے والدین کی اور دیگر جو اللہ کے رسول نے نشانیاں بتلائیں صحابہ کرام کو یہ علم الغیب تھا ہمیں آج اس کا عین الیقین ہو گیا ان کا علم بالغیب تھا یہ لیکن ہمارا آج عین ہم نے دیکھ لیا ان کا علم الغیب تھا ہمارا عین الیقین ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں کے ہو رہا ہے سب کچھ تو قرآن کی نشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس لیے مرے یاد مختلف ہیں ابسار اور سبحان اللہ دیکھیے ذرا پھر اسلوب فرمایا کہ وہ ہی یہ جملہ اسمیہ ہے جبکہ اس سے پہلے فیل ہے ختم اللہ علیہ عالیہ اپلو سمجھ یا فیل کا ذکر ہے کہ مہر لگ گئی سو لگ گئی کہ جب انکار کر دیا پہلے کیا ذکر ہوا ان اللہ دینا کفرو ہر کافر نہیں ہوتا ہے کہ وہ سننے کے بعد رد کر دے وہ کافر ہوگا اصلی لیکن جب اس میں دین پیش کیا جائے تو پھر اگر وہ اس کا رد کرتا ہے تو پھر وہ اس آیت میں شامل ہو سکتا ہے اس کا مسداق بن سکتا ہے ٹھیک ہے ان لدین کفر تو جس نے اپنے ارادے کے ساتھ رد کیا اور انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا تو اس پر مہر لگی نا پھر ختم اللہ تو اللہ کا فیل ہوا اس کا سبب بنا اس کا وہ فیل اللہ کا غضب اور اللہ کا اس پر عذاب ہی آیا کہ مہر لگا دی گئی ختم اللہ لیکن ایک بات ہے کہ وہ اب ساری انکشا ہوا کہ پردہ ہمیشہ سے تھا ان کے اوپر جملہ اس میں اس میں دمام اور ثبوت ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے علم میں تھے جن پر مہر لگنی تھی ان پر پردہ ہمیشہ سے رہا وہ کیوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے قبل قرآن کے نزول سے قبل بھی اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے اور آپ کی صداقت اور آپ کی امانت سے واقف تھے زمین و آسمان کی نشانیاں دیکھتے تھے ان کو معلوم تھے مریات اللہ کی آفات آیات افقی اور انفسی جو ان کے نفوس میں اللہ کی نشانیاں ہیں صدری ہم آیات آفا اور فی انفوس اللہ کی وہ نشانیاں جو زمین و آسمان میں ہیں اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں اور جو ان کے نفوس میں ہیں یہ ان کو دیکھتے تھے تو یہ صرف اللہ کے رسول کے منکر نہیں ہوئے علم وہی کے منکر نہیں ہوئے بلکہ ان اپنے مریات جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے نشانیاں آپ کے آنے سے قبل جو آپ کی کرامات کو دیکھتے تھے ان کا بھی انکار کیا ہے انہوں کیا کہ نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ ان کا پردہ تو شروع سے ہی پڑا ہوا تھا گویا ان کو نظر نہیں آ سکا وہ آلابسار آب ہی مشا ہوا اور پھر دیکھیے کہ دل اور سما پر ختم کا ذکر ہے ایک تفسیر کے مطابق ختم کہ ان کو ہر طرف سے بند کر دیا گیا لیکن گشاوا سامنے کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے کہ کان ہر طرف سے سن سکتا ہے اندھیرے میں بھی سن لیتا ہے دل اگر انسان کی سماع بھی بند ہو جائے تو دل تو زندہ ہوتا ہے وہ تو سوچتا ہے بلکہ وہ وہ کچھ کر لیتا ہے جو آنکھ اور کان نہیں کر سکتی ہے وہ تصور بھی کر لیتا ہے اللہ نے اہل ایمان کے دل کو بصیرت دی ہوتی ہے صرف بسارت نہیں ہوتی ہے اور بصیرت وہ چیز ہے جو کبھی اندھی نہیں ہو سکتی ہے بصارت اندھی ہو جاتی ہے بصیرت اندھی نہیں ہوتی فرمایا قد بصائر من اللہ کی طرف سے یہ یہ بصائر آ گئی ہے بصیرت ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ کا انعام ہے تو یہ بصیرت اندھی نہیں ہوتی ہے بصیرت جس کو عطا ہوگی وہ دل کے ساتھ عطا ہوتی ہے دل کی آنکھ سے وہ جنت کو بھی دیکھ لیتا ہے وہ جہنم کو بھی دیکھ لیتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت کو اللہ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے اور ان کو اپنے قلب کی بصیرت کے ساتھ ان باتوں کو ان حقائق کو جانتا ہے سمجھ گئے بات کو تو اس لیے وہاں پر ان کے ختم کا ذکر ہے اس طرح سے سماج کی بات ہے لیکن نگاہ اگر سامنے سے بند ہو جائے تو اپنے پیچھے نہیں دے سکتی ہے اور دیگر مقامات کو نہیں دیکھ سکتی وہاں پر جو ہے وہ پردے کا ذکر ہے بس یہ کچھ اسالیب تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ختم اللہ علیہ ولہم عذاب عظیم عذاب العظیم کا جو اسلوب ہے یہ یاد رکھیے قرآن کریم میں یہ کفار اور جہنمیوں کے لیے استعمال ہوا ہے وہ جہنمی جو دائمی جہنمی ہے ان کا ذکر جو ہے وہ ان کے لیے عذاب عذاب العظیم کا جو ہے وہ اکثر کفار کے لیے یہ ذکر ہوا یا پھر عذاب المحین استعمال ہوا ہے یا اشق استعمال ہوا اور یہاں پر جو ہے وہ شدید عذاب الشدید استعمال ہوا منافقین کے لیے عذاب العلیم کا ذکر ہے علیم حمزہ کے ساتھ جو ابھی کل ہمارے اگلے درس میں ان شاء اللہ اس کا ذکر آ جائے گا اور یہ علیم کا ذکر ان کے لیے کیوں ہوا ان شاء اللہ پھر یہ وہاں بیان کریں گے اس کی حکمت عام جو مومن ہیں جو بلیاد باللہ اپنے گناہ کی وجہ سے اللہ کے اخروی عذاب کے مستحق بن گئے ان کے لیے عذاب کا ذکر ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا عذاب کا ذکر ہے لیکن یہ عظیم اور شدید اور اشق یہ جو اسلوب ہے یہ عام طور پر کفار کے لیے استعمال ہوا اور اس طرح سے علیم جو ہے یہ منافقین کے لیے منافقین کے لیے استعمال ہوا ختم اللہ خلوب غشاوہ ابسارحیم عذاب عظیم ہمارا موضوع آج کی بحث کے اعتبار سے وہ اختتام وزیر ہوتا ہے لیکن ایک اہم نقطہ ہے جو آپ کی توجہ چاہتا ہے اور بہت ہی اہم ہے پانچ منٹ کے اندر وہ ضرور سن لیجیے یہاں پر قرآن کریم کے بالمقابل دلوں کا ذکر ہے جن پر اللہ مہر لگا دیتا ہے تو یہ بات یاد رکھیے ہر وہ دل جو قرآن کو سننا پسند نہیں کرتا وہ اس خطرے میں ہے کہ اس پر مہر لگا دی جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو اللہ نے کہا کہ کفار پر اللہ موہ لگا دیتا ہے ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے یہ ایمان کبھی نہیں لے کر آئیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کفار جو تھے وہ ایمان لے کر آئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد تمام کفار نہیں ہے بلکہ ان سے مراد یا تو وہ خاص کفار ہیں جو جن کو اللہ کو جن کے بارے میں علم تھا جیسے ابو جہل تھا اور دیگر ابو الحب وغیرہ تھے یا ایک جنس کے طور پر اس طرح کی جن سے کفار ان اندی نو جو ضدی کافر ہیں جو ضدی کافر ہیں قرآن سننے کے بعد ماننے اور سمجھنے کے بعد انکار کرتے ہیں ورنہ ایسے بہت سے لوگ تھے کہ جو حالت کفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کرتے رہے لیکن باہر ان کے اندر ضد اور اعداد نہیں تھا تو اللہ نے ان کو پھر جب اسلامی توفیق عطا فرمائی تو بڑی بڑی فضیلتیں ان کے حصے میں ڈال دیں خالد بن ولید سیف اللہ بن گئے ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ موضوع قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان ہوا فرمایا کہ وجعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا حجابا مستورا کہ ہم نے جو ہے وہ جو آخر جو ایمان نہیں لے کر آتے ان کے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا ہے حجابن مستورہ اور فرمایا کہ وہ اضاف ان ضلع سورت ان فمن ہم یقول ایم زیادت ہو حد ہی ایمان فم الدین امن فضادت ہم ایمان ہم جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے ذرا پوچھو نا تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے قرآن کو سن کر اور وہ بشارتیں حاصل کرتے ہیں اور جن کے دلوں میں مرض ہے فرمایا ان کی مرض اور گندگی فضارت رجسم وماتو ہم کافرون ان کی گندگی بڑھتی چلی جاتی ہے فرمایا کہ اسی طرح سے فرمایا اب میں بات کر رہا ہوں قرآن کریم کے ضمن میں کہ قرآن کے بالمقابل انسان کے گروہ کس طرح سے بنتے ہیں اس لیے علماء نے کہا کہ قرآن کریم کے مجالس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے قرآن کریم کا درس ہوتا ہو ذکر ہوتا ہو بیٹھ جاؤ چلے جاؤ مصروفیات ترک کر دو اس کے لیے شوق اور رغبت کرو اس سے اعراض نہیں کرو اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر موجود تھے آپ واد ارشاد فرماتے ہیں تو اسی اسنا میں تین لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں تین لوگ آئے اور ایک نے دیکھا کہ کچھ جگہ خالی ہے فرآفر جتن فی حلقہ فجل صفیحہ تو وہ وہاں پر جا کر بیٹھ گیا دوسرا نشان امل آخر فجالہ سخل فہم وہ وہیں پر جہاں پر آیا وہیں پر بیٹھ گیا تیسرا انسان وہ اجبار ذاہبن واپس چلا گیا جب آپ اپنی اس مجلس مبارک سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ارا اخبر حکمان نفر اس طرح کہ کیا میں تمہیں ان تین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں تو صحابہ کرام نے کہا کہ بتائیے تو فرمایا کہ اما احدہم فاوا الى الله فاواه الله جو پہلا ان میں سے تھا ایک وہ تو اس نے اللہ کی رحمت میں جگہ پکڑی تو اللہ نے اس کو اپنی رحمت اور قربت فرما دیا دوسرے نے اللہ سے حیا کی جو وہیں پر بیٹھ گیا تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی کہ اللہ اس کو عذاب نہیں دیں گے گناہوں پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے اور تیسرے نے اعراض کیا وم الآخر کر اللہ عنہ تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا اس نے اللہ سے منہ موڑ لیا اللہ نے بھی اس سے اپنی رحمت کو دور کر دیا ٹھیک ہے کیا معلوم ہوا اس سے کہ یہ مجالس با برکت ان سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے میں کئی بار بتا چکا ہوں حدیث کے چار نعمتیں انسان پر اترتی ہیں تو یہ چیز اس طرح سے ایک ایک اور حدیث حدیث سن لیجئے طویل ہے جس میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے جو ملائکہ ہیں وہ زمین میں گھومتے رہتے ہیں راستوں میں اور اہل ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں کون ہے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے حمد و ثناء بیان کرتے ہیں اور جب انہیں کوئی مجلس ملتی ہے تو وہ وہاں پر جو ہے شدید طلب رکھتے ہوئے اور رغبت رکھتے ہوئے جو ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور جب ان کے پاس وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آ جاؤ تمہیں تمہاری مرضی کی چیز مل گئی ہے اور اس مجلس میں وہ شریک ہوتے ہیں فرمایا کہ وہ اپنے پرو سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اس کے بعد ان کے رب تعالی ان سے پوچھتے ہیں ان ملائکہ سے جبکہ اللہ تو جانتا ہے سب کچھ لیکن وہ پوچھتا ہے فیصل ربهم وہ اعلم منهم ما یقول عبادی کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے اس مجلس میں وہ کہتے ہیں کہ یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک اللہ تیری عظمتوں کے بریائی تیری تسبیح و حمد بیان کر رہے تھے تو اللہ ان سے سوال کرتے ہیں حل رعونی کیا انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ کہتے ہیں لا واللہ ما رعو اللہ کی قسم ہے کہ انہوں نے اے اللہ آپ کو نہیں دیکھا تو اللہ فرماتے ہیں کہ کہیں فلا راؤنی اگر مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا ہو تو پھر ان کی حالت کیا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تجھے وہ دیکھ لیں کانو اشد اللہ کا عبادت وہ اشد اللہ کا وہ اکثر اللہ کا تصویر تو وہ ان کی عبادت پہلے سے بہت گنا بڑھ جائے ان کی تصویر بھی ان کی حمد و ثنا بھی تیرے سے محبت تیرا ذکر بڑھ جائے پھر اللہ ان سے پوچھتے ہیں ہمائے دنی مجھ سے وہ کیا مانگ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ اللہ آپ سے جو ہے وہ جنت کا سوال کر رہے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا کہتے نہیں اللہ جنت کو تو نہیں دیکھا ہے تو اللہ پوچھتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کی حرص کیسی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کی حرص تو کئی گنا بڑھ جائے اور ان کی طلب جو ہے اس سے بھی کئی گنا بڑھ جائے اور رغبت بڑھ جائے پھر اللہ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے فرمایا کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ واللہ یا ربی ما راؤہا نہیں دیکھا فرمایا فکیف لو راؤہا اگر وہ دیکھ لیں جہنم کو تم کی کیا کیفیت ہو یقولون لو شد فرارا وشد مخافتا کہ اس سے کئی گنا ان کا خوف اور جہنم سے فرار بڑھ جائے پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فیقول فوشدکم انی قد غفرت کہ اے میرے ملائکہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی اس سے بڑی بات اور بشارت وہ سن لیجیے ذرا وہ کیا ہے اللہ کے ملائکہ کہیں گے ملکم من الملائکہ ایک رشتہ ان میں سے کہتا ہے ان ملائکہ میں سے کہ فلان ان اللہ فلان میں سے جو شخص ہے وہ تو ان میں سے نہیں ہے وہ ان کے پاس صرف اپنی حاجت کے لیے اپنی ذاتی حاجت کے لیے آیا تھا اور ایسے ہی آ کر بیٹھ گیا سبحان اللہ قرآن سننے کے لیے نہیں آیا یا ذکر کے لیے نہیں آیا اپنی حاجت کے لیے آیا لیکن آ کر بیٹھ گیا تو فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے ہم الجلسا لا یشقا بہم جلی سہم یہ ایسے ہم نشین ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہو سکتا ہے سبحان اللہ اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے اس لیے میرے محتم محتمر دوستوں میں آپ کو بلّہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں وقت نہیں ہے ورنہ اس پر تو اتنے دلائل ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں اتنے قوی دلائل ہیں علماء یہ کہتے ہیں علماء یہ کہتے ہیں اگر آپ نے اپنے دوستوں کی صحبت کو دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون ایسا ہے جس کی صحبت آپ کو اختیار کرنی چاہیے جس میں خیر ہے تو صرف ایک کام کریں جب آپ کے دوست ہوں اکیلے فردن فرتن یا مجلس میں تو اللہ کی بات شروع کر دیں قرآن کی تلاوت کوئی لگائیں کوئی دین کی بات کریں جو تو اس کے دل میں خیر ہوگی نا وہ اس کی طرف رجوع کرے گا اللہ کا قرآن فیصلہ کر دیتا ہے کہ منافقین جب سورت اترتی ہے نازل ہوتی ہے اور یہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو انسان کے دل پر نازل ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیے یہ نہیں کہ نزول ہو گیا کہ بس وہی نزول تھا نہیں ہر وقت نازل ہوتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم کی وفات کے وقت تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں میں اس کو قتل کر دوں گا اور جب بکر صدیق نے قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ پڑھی کون سی امام محمد اللہ رسول تو کہتے ہیں کہ میرے پاؤں نے میرا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا میں زمین پر گر گیا گویا کہ ابھی وہ آیت نازل ہوئی ہو ان کے دل پر اس کا نزول اس وقت ہوا تھا سمجھ آئی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے ہماری طرح کے بشر ہیں جنس کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے امام کائنات ہیں لیکن جنس کے اعتبار آپ کو وفات آ سکتی ہے تو اس لیے یہ نزول ہوتا ہے آپ نے قرآن پڑھنا ہے یا دین کی بات کریں اللہ کے قرآن سنائیں دیکھیں اگر اس میں اللہ کی محبت ہوگی اگر اس کے دل میں نفاق نہیں ہوگا اگر اس کے دل میں خیر ہوگی آپ کی بات کو سننا پسند کرے گا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے کتنے ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا قرآن سنتے ہیں عذاب کی آئل سے گزرتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں گویا وہ جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں اور جب اللہ کے جلال کو پڑھتے ہیں تو ان کے دل پر اس کی تاثیر پیدا ہوتی ہے ان کے دلوں میں ایمان موجود ہے نا بات تو ساری دل کی ہے ختم اللہ علا قلوبہم قلب کی بات ہوتی ہے اور جو تنگ پڑ جائے اٹھے بند کرو ٹھیک ہے چلو دیکھیں گے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے آپ آزما کر دیکھیے آپ کسی بزنس پروجیکٹ کی بات کریں یا ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے ایک انویسٹمنٹ ہے کیا خیال ہے ایک گھنٹہ بات کرتے رہے دو گھنٹے کریں سنے گا جب آپ کو دین کی بات کریں اجلس نو اسم صحابہ کرام کہتے آؤ بیٹھو ایک گھڑی ایمان لے آئیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر لیں کبھی آپ کو اس دور میں وہ شخص ملا ہے ایمانداری سے بتائیے گا ایمانداری سے اپنی زندگی میں جس نے آپ سے کہا ہو کہ آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور اللہ رب العزت کے چہرہ عید الجلال پر بات کرتے ہیں ملا ہو کبھی یہ کہا ہو کہ آؤ چند صرف اس لیے اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کے چہرہ عید الجلال کی دیدار اور رویت ہے عظیم ترین نعمت ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کی زندگی اور سنت کے بارے میں بات کرتے ہیں صرف اس اس لیے بیٹھا ہوں کے بالمقابل آپ کو ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو ذاتی غرض پر گپ شپ لگانے کے لیے دیگر مجالس کو سجانے کے لیے مل جائیں گے میرے غور کیجئے ہمیں شکایت تو بہت ہوتی ہے ہمارے دلوں کی حالت کیا ہے یہ دلوں کو آزمانے کا طریقہ ہے یہ اللہ نے جو ان پر عذاب دیا ہے ختم القلوب یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے ان پر کو مسلط کر دیا ہے خود ان کا عمل ان کا فیل سبب بنتا ہے فلم ذا اللہ کلو بہم جب وہ ٹیڑے ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیتا ہے تو اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے اور قرآن کی محبت ڈال دے ذالک الکتاب اللہ رئی بفی اس قرآن نے اس قرآن نے آپ کو وہ کچھ دے دینا ہے اور وہ نعمت عطا فرما دینی ہے اس کا احساس تب ہوگا جب اللہ نے کہنا ہے کہ یہ آیتیں پڑھتا جا اور چڑھتا چلا جا اقرا ورقا ورل کے دنیا جس طرح دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا اس طرح پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات چڑھتا چلا جا سبحان اللہ تیری منزل آخر وہ ہوگی جہاں پر اس کی آیت اور تیری تلاوت ختم ہوگی دنیا میں جو تلاوت ہے قرآن کریم کی اس نے درجات کا تعین کرنا ہے بہت کچھ دینا ہے شفیع بھی یہ ہے اس لیے ان مجالس کو بابر کا سمجھیے ان سے دل کو تنگ مت کیجیے دیگر مجالس میں ہمارا بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے احساس نہیں ہوتا تو اللہ کے قرآن کے مجلس کے اندر بھی اللہ ہمیں شوق دے دے اللہ ہم سب کو جہاں پر موجود ہیں ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک کر دے اور ہمیں اپنے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے اپنے حبیب کا ہمیں جو ہے ان کا ہمسایہ بنا دے اور اپنا دیدار خاص عطا فرما دے جنات الفردوس میں اس قرآن کے نور سے اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے اور نور بنا دے دنیا میں بھی اور جنت میں بھی اب اللہ تعالیٰ توفیق وصلی اللہ تعالیٰ وسلم